السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمد ہو و نسلی علاء رسول کریم میرے دوست بزرگوں اللہ جل ہو ہوں والوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے کبھی ہم غور کریں ہم سوچتے ہی نہیں ان باتوں کو سوچنے کے لیے نا اللہ نے دماغ دیا تھوڑا لگانا چاہیے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا تو مجھے اللہ نے انسانوں میں بنا دیا انسان بنا دیا اشرف المخلوقات بنا دیا اگر مجھے گھوڑا بنا دیتا گدا بنا دیتا کچھ اور بنا دیتا اب میں کس مخلوق کا کیا کیا نام لوں سب اللہ ہی کی مخلوق ہے نا تو انسان نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا یعنی کتنی مخلوق ہے اللہ کی اللہ جانے اس میں سب سے اعلیٰ سب سے اشرف سب سے بڑھیا حضرت انسان بچپن میں ہم نے سنا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے نہ فرشتوں کا پتہ تھا نہ انسان کا پتہ تھا نہ محنت کا پتہ تھا انسان ایک تو یہ ہماری آپ کی انسانی شکل و صورت ہے نا یہ دو چیزوں کا مرکب ہے ایک بدن ہے باڈی انگریزی میں باڈی کہتے ہیں نا ہم لوگ اور ایک اس کے اندر روح ہے روح دو چیزیں ہیں اور دونوں ضروری ہیں بدن جو ہے وہ برتن ہے کارڈن ہے کارڈن سیبوں کی پیٹی انڈوں کی پیٹی پیٹی کہتے ہیں آپ لوگ کارڈن کو انڈے رکھنے کے لیے کوئی چیز جگہ چاہیے نا کارڈن چاہیے اور سیب رکھنے کے لیے آم رکھنے کے لیے کوئی بھی چیز ہو برتن تو ریکوائرڈ ہے نا کوئی برتن ہوگا تو اس میں رکھیں گے نا برتن ہو اور اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو انڈوں والی خالی پیٹی اٹھا کے آپ نے کسی دوست کو ہدیہ کر دی یہ انڈوں والی پیٹی ہے تو وہ آپ کے سر پہ ہی مارے گا اور کیا کرے گا کیا بیوقوف آدمی میں اس کو کیا کروں اور خدا نخواستہ اگر اس کے اندر انڈے گندے ہیں پھر کیوں جی تو یہ تحفہ یہ انعام جو کسی کو آپ دے رہے ہیں تو یہ محبت کے بڑھنے کا ذریعہ نہیں بنے گا یہ تعلقات کے ختم کا ذریعہ بنے گا یار گندے انڈے اٹھا کے میرے گھر بھیج دیے کیوں جی گلے ہوئے سیب بیکار دیکھے تو کہ آ جائے یہ اٹھا کے میرے گھر لے آیا کہتے جی سیبوں کی پیٹی لایا ہوں تو پیٹی کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اندر کی جو چیز ہے سیب اچھی کوالٹی کے ہوں اعلیٰ کیوں جی خوبصورت مزیدار تو خوش ہوگا لینے والا یار بہت اچھے سیب ہیں کہاں سے لائے ہو بہت اچھے انڈے ہیں ہمارے ہاں تو آج کل دیسی ولیتی انڈوں کا چکر بھی چلتا ہے یہ جو نیا سسٹم آ گیا نا برائلر والا تو یہ انڈے کہتے ہیں ان میں وہ جان وہ صلاحیت وہ ذائقہ ان کا نہیں لہذا بعض ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں دیسی انڈے کھایا کرو دیسی مرغیاں کھایا کرو بھارت کوالٹیز ہیں تو اللہ نے اس جسم کو کیا بنایا برتن کیا بنایا جی پیٹی ہے نا اور اس کے اندر ہے روح روح کیا چیز ہے کبھی سوچا آپ نے روح کیا چیز ہے اندر ہے تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان سن رہے ہیں زبان بول رہی ہے دماغ سوچ رہا ہے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں پاؤں چل رہے ہیں اور روح نکل گئی اندر نہیں ہے پھر آنکھیں تو ہے دیکھ نہیں سکتا کان ہے سن نہیں سکتا زبان ہے بول نہیں سکتا کیا ہوا روح نکل گئی روح روح پرواز کر گئی وہ کیا چیز ہے روح وہ یا آلونا کا روح کل روح ہو من امر ربی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق روح کیا چیز ہے آپ ان سے فرمائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے امر ربی ہے امر ربی بچہ چار مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں یہ جسم جو ہے نا باڈی یہ اللہ بناتے ہیں اور اس کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے ماں نہیں بناتی باپ نہیں بناتا ہمارے یہاں رائے میں ایک بزرگ ہوتے تھے مولانا جمشید شیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ بچے کے بننے میں ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے اب ایک آدمی کی سات بیٹیاں ہو گئیں نو بیٹیاں ہو گئیں میاں بیوی بیٹھ کے مشورہ نہیں کر سکتے کہ چلو یار بیٹیاں تو ماشاءاللہ سات ہو گئیں نو ہو گئیں اللہ کی رحمت ہے بیٹی کا ہونا چلو ایک دو تو بیٹے بنا لیں کیوں جی بنا سکتے ہیں آپ اس کے مشورے سے یا یہ کہ ہمارے تو سارے ہی بچے اللہ کی خیر سے کالے رنگ کے ہیں چلو آپ دو تو گورے بنا لو آخری دو تو کوئی رنگ چڑھا سکتے ہیں ماں باپ کیوں جی ہائے یہ تو اللہ نے ایک نظام بنا دیا اب یقین ایسا ہی بن گیا کہ عورت اور مرد کے اختلاط سے آگے اللہ باغ بچا تھا فرماتے ہیں سب سے پہلا انسان سید آدم علیہ السلاۃ والسلام ان کے ماں باپ کا کوئی علم ہے ہمیں آپ کو کون سی عورت تھی کون سا مرد تھا جن کے ملاپ سے کیوں جی اللہ نے اپنی قدرت سے ہی تو بنایا پھر جب سے دنیا بنی ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہماری ماں دادی ہماری ہوا علیہ السلام وہ کس سے پیدا ہوئی کس کون ماں تھی ان کی مجھے مزہ نہیں آ رہا آپ لوگ پتہ نہیں کھانے کی فکر میں ہیں کھانا کس کس نے کھا لیا ذرا ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے کھانا کھا لیا کیونکہ جن کو بھوک لگی ہوئی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ پیٹ نہ پہیاں روٹیاں ساریاں گلا کھوٹیاں اب یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کب تقریر ختم کریں گے ہم نے تو روٹی کھانی ہے تو جنہوں نے کھانی ہے جا کے کھائیں انتظامیہ نے ان کو اجازت دی ہے سمجھائی نا انتظام ہے اس بات کا کچھ دوستوں نے مغرب سے پہلے کھانا کھا لیا تو کچھ رہ گئے وہ اب جا کے کھا لیں تو یہاں بیٹھنا کوئی مجبوری نہیں ہے سمجھ آئی نا کوئی جبر نہیں ہے کہ بھی بیٹھنا ہے اور ضرور سننا ہے جو سنے اللہ جزائے خیر دے دل کے کانوں سے سنے فائدہ ہوگا اور جو روٹی کا دھیان کر کے بیٹھا رہے گا اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا اللہ کی بات کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا یہ ہو گیا اللہ اس کو ہدایت دے کہ جلدی ختم کرے تاکہ میں روٹی کھاؤں جا کے تو وہ تو اس کی یہ بے فکری سارے اس مجمع کو متاثر کرے گی تو انسان کے جسم کے بننے کی جگہ تو ہے ماں کا پیٹ اور بناتے اللہ پاک ہیں انسان ہی نمر لم یا کن شم مذکورا ایسا زمانہ بھی گزرا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا جس میٹیریل سے انسان بنتا ہے یہ سارے آکل بالک بیٹھے ہوئے ہیں اس میٹیریل کا کبھی ہم آپس میں تذکرہ کرتے ہیں نام لیتے ہیں ہاں جی نہیں تذکرہ ہی اور اللہ نے بنا دیا اس کو سننے والا دیکھنے والا بولنے والا بھاگنے والا دوڑنے والا وزن اٹھانے والا سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اتر رہا ہے جہازوں میں اڑ رہا ہے سمندروں پہ تیر رہا ہے پانیوں پہ کیا بنا دیا اللہ پاک نے اللہ نے بنایا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ایک ترتیب اللہ نے بنا دی ہے دنیا دار الاسباب ہے عورت مرد شادی ہوتی ہے بیاہ ہوتا ہے اختلاط ہوتا ہے اللہ اولاد دے دیتے ہیں کیا ہر جوڑے کو اولاد دیتے ہیں کیوں جی ہر جوڑے کے ہاں اولاد ہوتی ہے جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں فرمایا قرآن پاک میں اللہ جل شانو نے جس کو ہم چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں وہ وہ یا جالو میں شاہ جس کو چاہتے ہیں بانج کر دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے یہ دینا اس کا فیصلہ اوپر سے ہے اللہ دیتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے اللہ خالق الاسباب ہے سباب پیدا کرنے والا اسباب کا بھی خالق ہے محتاج الاسباب نہیں ہے تو اس زمرے میں میں نے عرض کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلاۃ والسلام پہلے انسان ہے اس دنیا میں ان کا کوئی ماں باپ نہیں اماں ہوا پہلی عورت ہے کیوں جی تو عورت اور مرد کے اختلاط سے نہیں پیدا ہوئی براہ راست اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی پسلی سے پیدا کیا اماں ہوا کو پھر آگے نظام چلایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا مریم کی ماں نے منت مانی کہ یا اللہ مجھے تو بیٹا دے گی بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی مگر اللہ نے دے دی بیٹی اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں یا اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا ہم سارے بیٹے ہی مانگتے ہیں کیوں جی ہمیں بیٹیوں کے جانے والے اللہ کلیل کیوں جی پتہ نہیں یہ ذہن کیسے بن گیا کہ بیٹا جب آئے گا وہ تو ساری عزتیں ساری خیریں سارے پلازے ساری فیکٹریاں ساتھ لے کے آئے گا اور بیٹی آتی ہے یہ خالی ہاتھ آتی ہے یہ کیا لے کے آتی ہے تو بیٹیوں کو پسند کرنے والے دیندار لوگ ایمان والے تھوڑے ہیں اکثریت بیٹوں ہی کو جانے والی ہے اور بڑی نعمت ہے یہ بعض انبیاء نے بھی مانگے اللہ سے تو حضرت مریم علیہ السلاۃ وسلام زیر کفالت تھی حضرت ذکری علیہ السلاۃ والسلام کی تو وہ کسی ضرور سے گئے بچی کمرے میں تھی وقت زیادہ گزر گیا اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں خیال نہیں آیا جب خیال آیا تو طبیعت پر بوجھ بنا کہ او ہو بچی تو بھوک اور پیاس سے مر گئی ہوگی ہمارا آپ کا ذہن یہ ہے کہ جو زندہ ہیں کھانے پینے سے ہم زندہ ہیں اسی لیے نا کھانے پینے کا اہتمام بہت ہوتا ہے جیسے پیدا ہی اسی کے لیے ہوئے ہیں کھانے پینے کا اہتمام اتنا ہے اور یقین بھی ایسا کھائیں گے نہیں تو کیسے جئیں گے بچے سے کہتے ہیں دودھ نہیں پیے گا تو کیسے بڑا ہوگا دودھ پینے سے نہیں بڑا ہوتا اللہ کے کرنے سے بڑا ہوتا ہے کھانے سے طاقت نہیں آتی اللہ پاک کے دینے سے طاقت آتی ہے بل وہی بات ہے کہ دنیا دار و سباب ہے وہ جو سباب بنانے والا ہے اس کی طرف دھیان جاتا نہیں یہی امتحان ہے سبب کی طرف دھیان جاتا ہے تو آئے اور دیکھا کمرہ کھولا تو بچی تو خوش و خرم بیٹھی ہے اور اس کے پاس بے موسم پھل بے موسم نبی تھے نبی کا یقین بہت اوپر کی سطح کا ہوتا ہے اب مشاہدے میں ایک ایسی چیز آئی جو ظاہر کے اعتبار سے وہاں وہ چیز اویلیبل ہی نہیں ہے تو پوچھا ہے مریم یہ کہاں سے آ گئے تیرے پاس تو اس نے کہا اللہ اللہ نے دیا اللہ کی طرف سے تو وہیں کھڑے ہوئے ان کے بھی ہاں اولاد نہیں تھی حضرت زکری علیہ السلاۃ وسلام وہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو تو اولاد نہیں دے سکتا تو اللہ جل شاہ نے فرمایا دے دیں گے اولاد تجھے بیٹا دیں گے اس کا نام یا رکھنا اچھا بیوی کو بتایا یہ خوشخبری ملی ہے خود بھی حیران ہوئے دعا تو مانگ لی جیسے ہم بھی بعض دعائیں مانگتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں آدمی جائے اور موت آ جائے تو شہید ہوتا ہے مر جائے وہاں اللہ کے راستے میں تو ایک آدمی دعا مانگتا رہتا تھا یا اللہ اپنے راستے کی موت نصیب فرما جماعت میں نکلا ہوا تھا اللہ کے راستے میں تو ٹرین پکڑنی تھی کہیں جانے کے لیے تو گاڑی آئی لوگ سوار ہوئے رش زیادہ تھا جماعت کے سارے ساتھی اس میں سوار ہو گئے یہ رہ گیا ٹرین چل پڑی تو اس نے ہینڈل پکڑ لیا اور ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے ابھی کہیں میرا پاؤں بھی اڑ جائے اور میں بھی سوار ہو جاؤں آگے دیکھا بھی پلیٹ فارم بھی ختم ہونے والا ہے پلیٹ فارم پر تو بھاگے گا آگے جب پلیٹ فارم ہی ختم ہو گیا تو آپ کیا کرے گا ٹرین بھی تیز ہو گئی اب نظر آئی موت کہتے یا اللہ شہادت تو میں مانگتا تھا لیکن ابھی تو بچے میرے چھوٹے ہیں تو دعائیں مانگتے ہیں ابھی بھی بہت ساری یوں ہو جائے یوں ہو جائے زکریہ علیہ السلاۃ وسلام اس ظاہری مشاہدے کی بنا پر فوراً دعا تو مانگ لی ہوں نالے کا دعا زکریہ وہیں اسی وقت دعا مانگی تو جب دعا قبول ہو گئی خوشخبری مل گئی تو کہتے ہیں میں بوڑھا میری بیوی بانج اور بیوی کو بتایا تو وہ بھی بڑی حیران اللہ نے دیا بیٹا تو یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ تو ایسے میں نے مثال کے طور پر عرض کیا نا کہ اصل اس کائنات کا حاصل تو انسان ہے اور انسانوں کو اللہ پاک جل شان ہوں آگے بڑھاتے ہیں حضرت مولانا ابراہیم دیو اللہ صاحب کے بیانات آپ حضرات نے سنے کتنا ایمان تازہ ہوا ہے پہلے بیان میں انہوں نے فرمایا پہلا بیان کس کس نے سنا جو کل ہوا آج دوسرا تھا پہلا بیان کس کس نے سنا کہ اللہ جل شان ہوں نے یہ جو کچھ پیدا فرمایا ہے یہ سب دینے کے لیے پیدا فرمایا ہے اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے یہ سب انسانوں کو دینے کے لیے ہے اللہ کا کام یہ دینا دیتے ہی رہتا ہے دیتے ہی رہتا ہے دیتے دیتے وہ تھکتا نہیں ہمارے ایک ساتھی ہیں مکہ مکرمہ میں وہ کہتے ہیں مانگ اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے اللہ سے آپ جتنا مانگیں گے نا زیادہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے آئے تھے پاکستان میں وہاں رائے گنڈ میں انہوں نے ایک دن بیان فرمایا مختصر سا بیان ہوتا تھا حضرت جی کا تو انہوں نے کہا کہ ایک نواب صاحب تھے نواب مال و دولت والا ذمہ دار آدمی باغوں مربوں والا نواب تھا نا اس نے ایک عالم سے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا مولوی صاحب جب کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں وہ دے سکے تو دے دے نہ دے سکے تو انکار کر دے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں چڑ جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے چڑ کیوں جاتے ہیں سوال سمجھ میں آ گیا تو مولوی صاحب ماشاءاللہ عالم تھے حکیم تھے سمجھدار آدمی حکمت والے کوئی جواب نہیں دیا مولوی صاحب تھے بڑے عابد زاہد اپنے مدرسے میں اپنے تعلیم سے اپنے مسجد کے ماحول سے غرض اپنے ماحول میں رہنا کسی سے نہ لینا نہ مانگنا بس مصروف رہنا اپنا قرآن پڑھانا حدیث پڑھانی بچوں کی تربیت کرنی لوگوں کے پاس آنا جانا بہت کام برائے نام اور لوگوں کے اندر یہ تمنا تھی کہ مولوی صاحب کبھی ہماری دکان پر آئیں کبھی ہمارے گھر آئیں چاہت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں محبوب رکھتے ہیں تو ایک دن مولوی صاحب اٹھے اور نواب صاحب کے ڈیرے پہ چلے گئے کبھی گئے ہی نہیں تھے نواب صاحب تو دیکھ کر باغ و بہار ہو گئے واہ واہ مولانا تشریف لے آئے اللہ کی رحمت آئی کھڑے ہو گئے ان کو کرسی پیش کی بٹھایا عزت کی مولانا کیسے تشریف آوری ہوئی مولانا نے فرمایا نواب صاحب تھوڑا سا آچار چاہیے تھا کیا چاہیے تھا اچار کے لیے حضرت آپ خود تشریف لائے آپ کسی طالب علم کو بھیج دیتے آپ پیغام بھیج دیتے میرے نوکر دے آتے کہ بس جی میں خود ہی آ گیا نوکر سے کہا جا اندر سے نا ایک جار اٹھا اس کا اچار کا اور پہنچا کے آپ مدرسے میں مولوی صاحب کے یہاں پہنچا کیا یعنی یہ عزت افزائی ہو رہی ہے وہ جار پہنچ گیا کچھ دن گزر گئے دو چار دن دس دن تو پھر چلے گئے مولوی صاحب وہاں اسی ڈیرے پہ اب نواب صاحب نے کہا لے بھائی مولوی صاحب نے گھر دیکھ لیا اب یہ یہ آج پھر کچھ مانگنے آئے ہوں گے بات میں کیوں سنا رہا ہوں اس لیے کہ وہ اللہ تو آپ کے بار بار مانگنے سے خوش ہے اور اس نے مانگنے کے لیے کوئی وقت نہیں مقرر کیا کہ میرے آفس آورز یہ ہیں کام کروانا ہو کچھ لینا ہو تو اس وقت میں آنا کیوں جی وہ جس کو ہم بے وقت کہتے ہیں نا جب ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ کے مانگو تو اور زیادہ خوش ہے مانگ اسی سے جو دے خوشی سے نہ کہے کسی سے کہ میں نے اس کو اتنا دیا ہے اب جب مولوی صاحب گئے تو نواب صاحب کے جذبات میں نا وہ پہلے بڑا جوش نہیں تھا گئے اسلام کیا جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے نواب صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد توجہ فرمائی جی مولوی صاحب کیسے آنا ہوا کہنے لگے جی تھوڑا سا اچار چاہیے تھا اچار اگلے دن یار پورا جام جار آپ کو دیا ہے اچار کا بھرا ہوا پانچ کلو اچار اس میں اس نے کہا جی مدرسہ ہے سینکڑوں طالب علم ہے اچار بیچاروں کو ملتا نہیں ہے وہ تو ایک ایک پھانک بھی نہیں آئی اچھا برتن لائے ہو پہلے تو جار دے دیا تھا خود اٹھا کے آپ پوچھیں برتن لائے ہو اس نے کہا نواب صاحب یہی سے کوئی برتن بھی دے دیں جا یار کسی کٹورے میں چار پھانکے اچار کی ڈال اور مولوی صاحب کو دے دے اب وہ چار چھ پھانکیں ڈال کے نوکر نے نا چھوٹے برتن میں کٹورے وغیرہ میں لا کے ہاتھ میں پکڑا دیا اب وہ پہلے بڑا ادب احترام ختم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا عزت ہے اللہ کے غیر سے مانگنا خود مانگنا ہی ذلت ہے اللہ کے غیر سے مانگنا بڑی ذلت ہے یہ تو لوگ عادی ہو گئے اس لیے گلیوں بازاروں میں ہمارے ہاں اس طرح مانگتے پھرتے ہیں ہائے ہائے دو چار دن گزرے تو مولانا پھر پہنچ گئے اب تو بہت ہی کوفت ہوئی کہ یار یہ بدنی آج پھر آ گیا کیا مانگے گا پوچھا ہی نہیں آخر مولوی صاحب خود بولے کہ جی وہ مہمان کچھ آئے تھے کوئی تھوڑا سا اچار چاہیے تھا تو غصے میں بھڑک کے بولے یہاں اچار کی دکان ہے شرم نہیں آتی دیکھو یار مجمے سے کہتے ہیں ابھی پندرہ دن پہلے پورا جار ان کو دیا پانچ کلو اچار اگلے دن آئے اگلے دن بھی ان کو ایک کٹورا بھر کے دیا آج پھر آئے بیٹھے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں غیر اللہ سے نہیں مانگنا اور خود دیکھو او یار اچار ہم نے اپنے گھر کے لیے رکھا ہے یا تمہارے لیے بنایا ہے اور خوب گرم ہوئے تو مولوی صاحب فرمانے لگے حضرت اگر آپ اچار نہیں دے سکتے میری غرض پوری نہیں کر سکتے تو نہ کریں کوئی بات نہیں ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ آپ کا وہ پہلا اچار جو میں لے گیا تھا وہ بھی ہے ویسے کا ویسا استعمال نہیں کیا بعد والا بھی ہے میں ابھی واپس بھجوا دیتا ہوں میں نے تو یہ عمل کیا صرف آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے انسان چھوٹے دل کا ہے انسان لے کر خوش ہوتا ہے دینا انسان کے بس کی بات نہیں کیوں جی یہ ٹھیک ہے بات آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے ایک بادشاہ نے کسی اللہ والے کو کچھ مال ہدیہ کیا اب بادشاہ ہے ظاہر ہے موٹا مال تھا تو اس اللہ والے نے کہا نہیں جی آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھو مجھے اس کی ضرورت نہیں آپ کو اس کی ضرورت ہے تو بادشاہ بڑا حیران ہوا بھی میں بادشاہ میرے اتنے خزانے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تجھے ضرورت ہے اس نے کہا جی مجھے کیا ضرورت ہے میں بادشاہ ہوں میرے اتنے خزانے ہیں ہاں تیرے خزانے تو ہیں لیکن تو خزانوں میں بڑھوتری تو چاہتا ہے نا اضافہ تو چاہتا ہے نا کہ تیرے خزانے بڑھ جائیں کیوں جی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا یہ دنیا کے اندر جتنے بھی دولت مند ہیں جتنی بھی ان کے پاس دولت ہے اگر بے ادبی نہ ہو تو میں کہوں اتنی ان کے اندر ہوس اور ہرس بھی زیادہ ہے اس کو بڑھانے کی کتنے بے چین ہیں اتنا مال اللہ نے دیا ہے کہ نسلوں تک اس سے کھا سکتی ہیں پال سکتی ہیں لیکن دیکھو اسی ادھیڑ بن میں دن رات مال کیسے بڑے غم کی چیز بنا ہوا ہے مال تو ان بزرگوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ جی یہ جتنا مجھے دے رہے ہیں اتنا کام تو ہوگا نا آپ کا میں بڑھا تو نہیں سکتا میں کمی کا ذریعہ کیوں بنوں یہ آپ ہی رکھ لیں مجھے نہیں اس کی ضرورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دنیا تو کتنی ذلیل ہے اللہ کے دوستوں کی نگاہ میں جن کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے اللہ سے لینا سیکھ لیتے ہیں اللہ سے مانگنا آ جاتا ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے بیت اللہ شریف میں ایک بزرگ گئے ہوئے تھے حج کے لیے عمرے کے لیے تو وہی ان کے ملک کا بادشاہ بھی آ گیا اس نے دیکھا سلام کیا اور کہنے لگا حضرت کو خدمت تو حضرت نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا کہنے لگا دیکھ تو صحیح کہاں کھڑا ہوا ہے یعنی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے مجھے غیر اللہ کی طرف متوجہ کر رہا اشارہ تھا تو بادشاہ خاموش ہو گیا جب باہر نکلے وہ بزرگ اپنے عملوں سے فارغ ہو کر تو بادشاہ پھر سامنے آیا سلام کیا کہ حضرت آپ تو کچھ حکم فرمائیں میں کو خدمت آپ کی کروں آپ سفر میں تو فرمایا کیا دینا چاہتے ہو دین یا دنیا اس نے کہا جی دین تو ہم خود آپ سے سیکھتے ہیں پوچھتے ہیں میں تو دنیاوی لحاظ سے کوئی خدمت کر سکتا ہوں کوئی سواری چاہیے کوئی پیسے چاہیے کوئی کپڑا چاہیے فرمایا دنیا تو کبھی ہم نے اس سے نہیں مانگی جو ساری کا پیدا کرنے والا ہے تو اس سے کیا مانگنی ہے اس کو کہتے ہیں غنا القلب جب آدمی ایمان والا ہو جاتا ہے ایمان اتنی بڑی دولت ہے جتنا جتنا ایمان آتا ہے دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے یہ جو محنت ہو رہی ہے جس کے لیے آپ سارے حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ سے بیانات ہو رہے ہیں اس سے مقصود جہاں تک میں سمجھا ہوں میں تو غیر عالم آدمی ہوں علمی بات تو نہیں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو بندے کا اور خالق کا تعلق آپس میں ٹھیک ہو جائے بندے کو اللہ سے لینا آ جائے بات واضح ہو گئی بندے کو دینے والا تو وہی ہے آج مولانا عثمان صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ بھی گھر کے وہ جو ہے کیا سیف سیف نا پیٹی وہ پیسے رکھنے والی جگہ اس کی چابی تو وہ بھول کے آپ نے جیب میں ڈالی اور لے کے آپ آفس میں یا دکان پر چلے گئے اب پیچھے سے گھر والوں کو ضرورت پڑی ہے اور وہ گھر والے چابی ڈھونڈ رہے ہیں پیسے چاہیے وہ بکسا کھولیں اور پیسے نکالیں تو وہاں چابی رکھی نہیں تو ملے گی کہاں سے تو آج ہم سارے کے سارے ہے ہر چیز اللہ کے پاس اللہ کے پاس خزانے ہیں اور اللہ کے خزانے ایسے ہیں کہ خرچ کرنے سے بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے عجیب خزانے میرے مالک کے ہمارے ہاں جیب میں جتنے پیسے خرچ کرتے جو کم ہوتے ہیں ہماری فکر بڑھتی ہے آئے آئے پانچ ہزار تھا ہزار خرچ ہو گیا اب چار رہ گیا پانچ سو اور خرچ ہو گیا ساڑھے تین ہزار رہ گیا کیوں یہی ہوتا ہے نا تو اللہ کے خزانے ایسے ہیں اور ہر چیز کا خزانہ ہے ہر چیز کا خزانہ ہے اللہ پاک کے پاس لا محدود خزانوں کا مالک ہے اللہ لا محدود خزانوں کا مالک ہے اللہ تو محنت اس بات کی ہے کہ اللہ سے لینا آ جائے اللہ کی طرف رخ ہے نہیں رخ ہے غیر اللہ کی طرف زمین سے ملے گا دکان سے ملے گا نوکری سے ملے گا ملازم سے ملے گا وہ پیسے والا ہے وہ دے دے گا کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ پروردگار نہ چاہے تو وہ ایک آدمی کا لکھا ہے کہ باہر گلی میں نا کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا گلی میں باہر آپ کو شاید یہ بات سمجھ بھی نہیں آئے گی آپ کا تو گھر بھی روشن گلیاں بھی روشن تو ہمارے وہاں تو گھروں میں اندھیرا ہوتا ہے اکثر بلیک آؤٹ ہوتا ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا تو باہر گلیوں میں کوئی نہ کوئی بلب جل رہا ہوتا ہے گلی میں تو وہ آدمی گلی کے اندر کچھ ڈھونڈ رہا ہے کسی نے پوچھا بھی کیا ڈھونڈ رہے ہو کہتا ہے جی سوئی ڈھونڈ رہا ہوں کیا ڈھونڈ رہا ہوں سوئی جانتے ہیں سوئی یہ کپڑا وغیرہ سیتے ہیں اس نے کہ یار تیری سوئی یہاں گلی میں کیسے گم ہو گئی کہتا ہے گم تو ہوئی ہے گھر میں گھر میں اندھیرا ہے یہاں روشنی ہے روشنی میں میں ڈھونڈ رہا ہوں رزق تو ہے اللہ کے خزانوں میں عزت تو ہے اللہ کے خزانوں میں اولاد تو ہے اللہ کے خزانوں میں ملنا تو سب کچھ ہے وہاں سے اور ڈھونڈ کہاں رہے دکانوں میں بازاروں میں کھیتوں میں اچھا میرا یہ خدا خاصا مطلب نہیں ہے کہ کھیتوں میں نہ جائیں دکانوں پر نہ جائیں یہ تو علیحدہ عنوان ہے لیکن کس نیت سے جا رہے ہیں ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب نام پر فرماتے ہیں کہ آج کا کاروباری یہ کہتا ہے کہ آجی بچے پالنا دین نہیں ہے کاروبار کرنا دین نہیں ہے انہوں نے فرمایا ہم کہتے ہیں دین ہے لیکن کیا تم دین سمجھ کر جاتے ہو دکان پر کیوں جی یہ جتنا مجمع ہے بے ادبی معاف اگر میں یہ پوچھوں کہ دفتر میں کون کون دین سمجھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر جاتا ہے کیوں جی تو شاید ہی کوئی کہا کہ ہم ہاں، میں اکثر تو اس کو مجبوری سمجھتے ہیں کیا کریں جی پیٹ کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے آپ پرانے اکثر دوست نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی بڑے درجے کے ہمارے اکابرین میں سے تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر ان کی سعودیہ میں گزری حضرات کے مشورے سے وہاں ان کی تشکیل تھی تو ہمارے ہاں ایک شہر حیدرآباد ہے وہاں اجتماع تھا تو حضرت نے بیان کرتے ہوئے فرمایا او بھائی مہربانی کر کے دو دوست اٹھو بازار میں جاؤ میں نے سنا یہاں بنیوں کی دکانیں بھی ہیں بنی غیر مسلم ہوتے ہیں نا تو ان سے پوچھ کر آؤ کہ دکان کیوں کر رہے ہو بنیوں سے پوچھ کر آؤ تو لوگوں نے کہا حضرت کوئی ضرورت نہیں جا کر پوچھنے کی ہمیں پتا ہے ان کے جواب کا اچھا بھائی مجھے بتاؤ کیا جواب ہے وہ کہیں گے جی پیٹ کا دھندا ہے مجبوری ہے بنیا دکان پر کس لیے آتا ہے یار کچھ تو بولو مجبور سمجھتا ہے نا کہ نہیں جاؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے اس نے کہا اچھا چلو بنیوں کا تو یہ جواب ہے کوئی مسلمان بھی ہوں گے دکاندار ذرا ان سے تو جا کے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں کیوں جی مسلمان کا جواب کیا ہوگا وہی وہ ہوگا نا یا کوئی اور ہوگا میرا خیال یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کو تو بتاؤ سوچ کے لحاظ سے یقین کے لحاظ سے جواب کے لحاظ سے کیا فرق ہے اس کا نام عبد الرشید ہے اور اس کا نام کوئی اور ہے کوئی سنگھ ہوگا کیوں جی تو میرے دوست بزرگوں یہ دلوں کا یقین بدلنے کی ضرورت ہے ہوتا کہاں سے ہے دیتا کون ہے دینے والا کون ہے میں جب پہلی دفعہ گیا نا رائے ونڈ تو فجر کی نماز کے بعد بیان ہوا تو انہوں نے کہا بھی وقت لکھا ہو بھی اور نقد لکھا ہو بھائی ایک تو مجھے یہ نقد نہ سمجھ آیا میں کہ یار دے تو کچھ رہ نہیں نقد نقد بہت کر رہے ہیں نقد نقد کہنا نقد بولو نقد تو ایک بنگلہ دیش تو نہیں بنا تھا اس وقت سن تریسٹھ کی بات ہے بنگال کا بھائی مشرقی پاکستان کا اس نے اس زمانے میں ایک برس لکھایا ایک سال اللہ کے راستے میں تو میرے ساتھ ہی تھا بیٹھا ہوا میں نے کہا یار تو بہت دولت مند آدمی ہے اس نے کہا نہیں میں دولت مند تو نہیں ہوں میں نے کہا تو سال کرے گا تبلیغ اور تیری بیوی بچے ہاں ہیں وہ بھی ہیں میں نے کہا وہ کھائیں گے کہاں سے آئے گا کون دیتا ہے تو اس نے کہا دینے والا کون ہے اس کو جانو اس کو پہچانو ورنہ قبر میں مار بہت پڑے گی دینے والا کون ہے اس کو جانو اس کو پہچانو مرنے سے پہلے پہلے نہیں جانا تو پھر وہاں بڑی مصیبت ہوگی تو میں نے کہا یار کتنے دنوں میں میری واقفیت ہو جائے گی دینے والا کون ہے مجھے علم آ جائے گا سمجھ آ جائے گی تو اس نے کہا دس دن تو لگاؤ تو خیر اللہ کی شان اللہ نے قبول کیا میں دس دن کے لیے چلا گیا تو وہاں یہ سنا بھی دینے والا وہ ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا اب کوئی آدمی کہیں پھنسا ہوا ہو ہم اسے کہیں اللہ کرے گا وہ کہتا کیسے کرے گا یہ سنا فکر آپ نے کوئی کسی مشکل میں ہو نا اور آپ کے سامنے اپنی مشکل بیان کرے تو آپ اسے کہیں اللہ خیر کرے گا اللہ بہتری کرے گا اللہ آسانی کرے گا وہ کہتے ہیں اللہ کیسے کرے گا نوز وہ قدرت والا ہے جیسے اس نے تجھے گندے گندے نطفے سے پیدا کر کے ایسی خوبصورت شکل دے دی ہے کھانے کو دے رہا ہے پہننے کو دے رہا ہے آنکھوں کا نور دیا ہوا ہے کانوں کی سماعت سب کوئی تو یہ تیرا مسئلہ کوئی مسئلہ ہے اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے اللہ کے تو ارادے کا نام وجود ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ محنت ہے اس بات کی کہ ایک تو جہاں سے ملتا ہے ادھر کو رخ ہو جائے اس سے تعارف ہو جائے اس سے لینا مانگنا آ جائے اور وہ ایسی ذات ہے وہ ایسی ذات ہے خدا کی قسم وہ دیکھ کر ہی خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اور زیادہ مانگنے والوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور کبھی نہیں کہتا کسی کو نہیں بتاتا کہ اس کو میں نے اتنا پہلے بھی دیا ہے باپ بتا دیتا ہے باپ سے آپ پیسے مانگے نا ابا جی مجھے ہزار پاؤنڈ چاہیے ہزار بہت زیادہ بیٹا ہزار کیا کرنا ہے میری جیب میں تو سات سو ہے دے دیا سات سو بوجھل طبیعت کے ساتھ باپ ہے گھنٹے کے بعد پھر آؤ ابا جی تین سو پاؤنڈ اور چاہیے کہتے یار ابھی تو سات سو دیا ہے کیوں جی کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے اور پھر دوسرے بیٹے سے تذکرہ بھی کرتا ہے اس بیوکو کو دیکھو سات سو صبح لے کر گیا دوپہر کو پھر آ گیا تین سو اور چاہیے تو اللہ صبح بھی دیتا ہے آج کل تو فجر سے پہلے چائے دیتا ہے بسکٹ دیتا ہے دیتا ہے کہ نہیں تبلیغ والوں کو بھی کیوں جی سو کر اٹھتے ہیں اٹھتے ہی سب سے پہلا کام ہاں جی کھانا پینا اور پھر جنا اب یہ ناشتہ ہے اب یہ دوپہر کی چائے ہے اب یہ کھانا پتہ نہیں کتنی کتنی نعمتیں ہیں پھل ہیں دودھ ہیں گوشت ہے گوشت قسم قسم کے ہر جانور کے جسم کے مختلف حصوں کے مختلف ذائقے سری پائے پکا لو کیوں جی ان کا اپنا ذائقہ ہے کلیجی پکا لو ان کا اپنا ذائقہ ہے کیا کیا مزے اللہ نے رکھے ہیں اور دے کر ہی کوئی حلال مال وہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا جی کبھی حضرت کبھی حرام بھی کھایا ہے انہوں نے فرمایا بھائی اللہ نے حلال اتنا پیدا کیا ہے اس سے فارغ نہیں ہے کیوں جی کوئی ہے حرام کھانے کی ضرورت اللہ نے حلال کوئی تھوڑا پیدا کیا ہے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سارا نظام تو اللہ نے یہ زمین و آسمان کا کھیتیوں کا فصلوں کا بارشوں کا پانیوں کا معدنیات کا دھاتوں کا یہ تو بنایا سارا میرے آپ کے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے تو ہم اس مالک کو جان جائیں پہچان جائیں فرماتے ہیں اے بندو تمہارا رزق میرے پاس ہے اور تمہارے رزق کا خزانہ میرے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کا منہ اوپر کی طرف ہے اور وہاں سے میں اتارتا رہتا ہوں جس کے لیے جتنا چاہتا ہوں وہ میرے دوست بزرگوں حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے کتنے بجے ختم کرنی ہے جی دو منٹ باقی ہاں جی؟ منٹ باقی ہے بس کر دیتے ہیں ختم اللہ اکبر تمہارے رزق کا خزانہ میرے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور میں اتارتا ہوں جس کے لیے جتنا چاہتا ہوں وہ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے اور اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے کسی کو کام دے رہا ہے اس کا فائدہ اس کام میں ہی ہے یہ سارا امتحان ہے اللہ کی طرف سے اور فرماتے ہیں میں اتارتا ہوں تمہارا رزق بقدر تمہارے خرچ کے بات پہنچ رہی ہے جتنا جس کا خرچ ہے اللہ نے اتنا اس کا دینا ہے اس کو دینا ہے اللہ نے بقدر تمہارے خرچ کے بقدر تمہارے صدقے کے جتنا تم میرے نام پر دیتے ہو اس کو بڑھا چڑھا کے میں تمہیں زیادہ کر کے دیتا ہوں تو بس تبلیغ میں ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے تعلق ہمارا ٹھیک ہو جائے بڑی آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے ایک بزرگ فرماتے تھے اللہ یوں بیٹھا ہے اپنے عرش پہ آپ میرے بندے میرے سینے میں لگ جائے اور جب بندہ توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو اللہ اپنے عرش پر چراغا کرتا ہے کہتا ہے آج فلاں بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے ایسا کریم رب اور دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کا آپس میں تعلق ٹھیک ہو جائے اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے بندے اس زمین پر بندے بن کر رہیں ہر بندہ یہ سوچے کہ میری زبان سے میرے ہاتھ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچے الخل کو ایال اللہ یہ مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے جو اس مخلوق پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا اور سب سے بڑا رحم انسانوں پر تبلیغ کا کام کرنا ہے اس سے بڑا رحم اور کوئی نہیں یہ وہ رحم ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور انہوں نے جانیں کھپائی اور انسانوں کو لگایا اللہ کو جانو اللہ کو پہچانو اللہ کی مانو اے دنیا کے انسانوں اللہ کے حکموں کے پابند ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے یہ کامیابی کا راستہ ہے تو اب یہ میری تقریر سے راستے پر نہیں چل پڑیں گے ہم اس کے لیے تو خود چلنا پڑے گا شاید شاید کہتے رہے تو منہ میٹھا ہو جائے گا وہ تو شہد کا فائدہ تو شہد استعمال کرنے سے ہی ہوگا دودھ کا فائدہ دودھ پینے سے ہی ہوگا تو تبلیغ کے فائدے بھی اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہی کھلیں گے کچھ مقام کے اعمال ہیں وہ بھائی آمین صاحب نے بڑی تفصیل سے آج بیان فرمائے اللہ کے راستے میں نکلنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے علماء کرام فرماتے ہیں انبیاء نکلے ہیں ہم نے آپ نے بھی نکلنا ہے اور نہیں بھی نکلیں گے پھر بھی ایک دن تو نکلنا ہے کیوں جی ایک دن تو آ جائے گا نکلنا پڑے گا تو ابھی موقع ہے کہ برضا اور رغبت خوشی خوشی ہم اللہ پاک کے راستے میں نکلیں اللہ کے لیے بیوی بچوں سے کاروبار سے جدائی اختیار کریں تو جن دوستوں کے چار چار مہینے لگ گئے ہیں وہ آگے بڑھیں قربانیاں بڑھائیں جن کے نہیں لگے وہ چار چار مہینے اس مبارک کی شما سے نقد کر لیں تیار ہے اس کے لیے یا سب کے لگ گئے چار چار مہینے کن کن کے لگ گئے چار چار مہینے اونچے ہاتھ کھڑے کرو یار اچھا مجمع ہے چار مہینے والوں کا اور باقی جن کے نہیں لگے وہ کب لگائیں گے موت سے پہلے یا موت موت کے بعد کیوں جی اور کا تو پتا کوئی نہیں تو مرنے سے پہلے پہلے کوشش کریں ہمت کریں اللہ سے مانگے اللہ آسانی کر دے گا ٹھیک ہے جی دعا پڑھ لیں دعا پڑھ لیں جی اللہ جزائے خیر دے سبحانک اللہ